صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم ما شاء الله میرے شیخ حضرت مولانا حضرت محمد اختر صاحب کا حضرت علیہ کے اشعار ہیں میں سلامت رہوں تو سلامت رہوں اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم گناہوں سے احتراج کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یاد کا اہتمام کرتے رہیں گے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سلامت رکھیں گے اور آخر میں بھی سلامت رکھیں گے میں سلامت رہوں تو سلامت رہے میں سلامت رہوں تو سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میں سلامت رہوں تو سلامت رہے میری دنیا کے الفت سلامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے میں سلامت رہوں تو سلامت رہے میری دنیا ہے الفت سلامت رہے ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں نفت رہے میں سلامت رہوں تو سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا عاشقوں میں میرا نام لکھ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 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص وقال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد محترم أستاذ ومربي في الاقتصاد العلماء الكرام حفاظ حفاظ القرآن الكريم مهمان عزاز most respected and noble, honorable, esteemed guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We thank and praise Allah for blessing us the greatest unthinkable favor in the form of Iman. Iman is that most precious gift that its value can be contextualized from the fact that in a verse of the Quran Kareem, Allah Ta'ala, in emphasizing the great value of this Iman, إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. So that person who was wretched enough to have departed from this world, deprived of iman, passes away in a state of disbelief. In the akhirah, hypothetically there will be an opportunity of bargaining if it is said to him, hypothetically if it is said to him that you possess the entire earth's surface full of gold ransom it off, give it off, for one iota of iman, he would not hesitate even a second and say, here, take all that I have and give me that iota of iman, realizing that the basic ingredient, the basic passport of success and acceptance of actions in the akhirah is based on iman. We are so extremely fortunate that Allah Azza wa Jalla has given us this iman. As we previously discussed, one of the great means of the protection of Iman, one of the great means, the guarantees of Husnul Khatima, as uh, Hakim Akhtar Saab rahimahullah ta'ala has compiled a beautiful booklet, the seven means by which a person is guaranteed a good end to this life. One of those, this ni'mah that we presently enjoy, being in the company of Allah Ta'ala's pious and chosen servants, our most respected Ustad and guide and These are very, very precious moments the Luqman ta'ala used to advise continuously that hold steadfastly to the company of the pious. For indeed Allah subhanahu wa ta'ala revives a heart that is dead from the remembrance of Allah ta'ala by the words of wisdom that emanate from the mouth of the pious people. Allah ta'ala revives by its means a dead heart, just as in the season where we can witness this, a dead piece of land by means of beneficial rains we see how greenery sprouts forth, how the dead land comes completely alive, so does a dead heart become alive by being in the company of Allah Ta'ala's pious and chosen servants. Indeed, one of the most important aspects and actions in our lives after Iman is ikhlas, sincerity of action, derived from the original words of khalas, which means that which is pure, which is absolutely clean, it has no traces of impurity in it. So what is implied here that in our intention, that whatever we do, we do it solely and only for the pleasure, purely for the pleasure of Allah Ta'ala, for the love of Allah Ta'ala, without being tainted in any way whatsoever for the intention of creation or other means. The beautiful definition given of ikhlas, تصفية تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين that we ensure that every single action that we do is purified, it is cleansed from any gaze of creation in any manner whatsoever. We do not do it so that I may gain the praises of people. We do not do it so that I become famous in the hearts of people. We do not do it so that people may utter praises regarding me. We do not do it to acquire some paltry gain of this world. أن يريد به التقرب إلى الله تعالى فقط that whatever we do, the sole objective is to gain the closeness, the love, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is such an action that has such great weight. If we look in many of the books of hadith, the muhaddithin, the very first hadith that they have compiled, the very first chapter that they have established, relates to ikhlas. You know, the very famous hadith narrated by Sayyidina Umar radiallahu ta'ala an, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ That actions, no matter how great they may be, essentially the weight, the value, the acceptance is dependent on the intention behind it. And therefore we find two contrasting incidents mentioned by our beloved Nabi sallallahu alayhi wa one regarding the future and one regarding past nations, that emphasizes this point, that actions, no matter how great they are, have to be backed up with the right intention. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam warns very severely and sternly regarding the very first three people who will be flung face down into the fire of Jahannam. One will be a person who was proficient in the reading of the Quran Kareem, was blessed with the knowledge of deen, was an expert in as far as the masail of deen is concerned. But when it will be asked of him, what did you do? He will mention his services to deen in the various avenues and lines. And he will say, I did it for Allah. It will be said, you are telling a lie. You did it that people may praise you how proficient a scholar, what a great reader of the Quran. And you had lied, you had done it for these praises, you have acquired it, people have praised you, and he will be flung into the fire of Jahannam, may Allah protect. Thereafter, a person who had given nothing less than his life for the pleasure of Allah, a martyr, it will be made aware there that the intention behind it was that people may praise him and his bravery. He will su su suffer a similar fate of being thrown into the fire of Jahannam headlong and similarly, a person who had spent generously in all avenues of goodness, had spent generously in the various noble causes of deen, it will become apparent there because that is really the place of things becoming apparent, that the intention behind it all was, was not for the right reason. It was that he may be praised and people speak about his generosity. It will be said that you have acquired that, you have spent, people have praised you. The reason for which you have done, you have acquired it, that is it, the end of it. There is nothing left for you in the Akhirah. And therefore so important, that Hassan البصري رحمه الله says, I asked Hazrat Hudayfa radiallahu ta'ala an, سألته عن الإخلاص ما هي? What is إخلاص? Hudayfa radiallahu anh says, I asked Nabi sallallahu alayhi wa the very same question. Nabi Pak sallallahu alayhi wa says, I asked Jibril alayhi salam the very same question. عن الإخلاص ما هي? Jibril alayhi salatu wasalam says that I asked from Allah subhanahu wa ta'ala, what is إخلاص? And Allah has informed, سر من سري استودعته في قلب من أحب أحببت من عباده that that is a secret that is in the secrets of the treasures of Allah Ta'ala alone that was Mawlana Inam al-Hasan Sahib rahimahullah Ta'ala used to say that ikhlas is such a thing that its manifestation, its weight is known to Allah alone and Allah alone will take that shisab of the level of ikhlas that a person had had. So it is a secret among the secrets of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala says, I place it as a trust into the hearts of those of my servants whom I love. I place ikhlas and sincerity in the hearts of those of my servants who I love. So a person who is granted ikhlas, it is a sign of the muhabbat of Allah subhanahu wa ta'ala for such a person. The Prophet Junaid Baghdadi rahimahullah used to say a similar thing, that ikhlas is a secret between a person and Allah alone. Not even the angel that records actions is aware of it, so that he may be able to write. He writes the action, of course, but not the level of ikhlas not even shaitan is aware of it that he may destroy the action of a person in ikhlas. And not even the nafs, the inclination towards sin is aware of it that it may incline a person. It is a secret solely in that relationship between a person and Allah subhanahu wa ta'ala. So these three incidents on the one hand tells us the folly of actions that apparently seem great. What greater thing can there be than teaching the Quran, teaching the knowledge of deen, spending generously in the causes of Allah ta'ala, giving one's life for the path of Allah Ta'ala, but those actions amount to nothing. They are like the dust particles that come through the sunlight amount to absolutely nothing. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا For the fact that the basis, the intention behind it was wrong. On the other hand, our beloved Nabi Sallallahu Alaihi makes mention of incidents of the past. Mentioned three people who had fallen, who had went into a cave, sought refuge for the night, when a boulder had come and shut that cave closed. A huge boulder, uh, logically tells us, cannot move except with great force. Three people cannot move it. But what moved it was actions based on ikhlas and sincerity. They decided to make dua by means of actions that were done solely and only for the pleasure of Allah Ta'ala. Therefore, our Kabirin, in the effort of Jamaat, have mentioned very beautifully that a person has to have in one's account such actions that are only between him and Allah Ta'ala. Those are the actions that are extremely weighty and powerful so one of them is was that, oh Allah, you know, was attracted to committing zina and adultery, was a cousin, a girl cousin, who was extremely beautiful and attractive to me. To summarize it, he says, at a critical juncture, when out of financial desperation she came to me, I offered it provided she allows me to fulfill my desires. At the most critical juncture, oh Allah, I noticed her shivering, shaking out of your fear. I asked her the reason. She says, never have I committed this haram, do not be the first to do it. He says, the thought came to my mind, if she has this fear, how can I not have it? He says, I gave her the money and allowed her to go without committing the haram. And he says, and this is important, Allah, if you know I have done that only and solely for your pleasure, then remove this calamity that we are in. The bolder, subhanallah, the power of actions based on ikhlas moved a little bit. Another said, oh Allah, you know, there was a right due at some time that I was owing to one of my laborers. He did not take it instead of merely keeping it aside where it would not perpetuate in value and it would come many years later. I invested it. It turned into huge valleys of extremely well, extremely precious animals. And when he did come, I gave him all of that, not just what was due to him that would have sufficed, but I gave him all that had been invested. And he says, oh Allah, this letting go of the love of wealth, if it was for your pleasure and love, remove this calamity. The bolder move further, based on amal, on ikhlas. And the other says that regarding the fulfillment of rights of parents, they had gone to sleep without me having reached that day. Habitually, I would bring for them milk in the evening. They fell asleep because I was delayed in coming. Oh Allah, I stood the entire night waiting when they will awake and give them that milk to drink even though my family had not yet partaken of it. And he said, oh Allah, you know this manifestation of the love and the khidmah of my parents was for your pleasure alone, remove this calamity. And subhanallah, the bolder move further until they were given salvation. This is the power of amal of actions based on ikhlas and sincerity for the pleasure, the love of our beloved Allah subhanahu wa ta'ala. So valuable is ikhlas that it brings alive iman to such an extent Makhul rahimahullah ta'ala used to say, ما ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. That, that person who ensures that for 40 days his every action is only for the pleasure of Allah Ta'ala, Allah Ta'ala causes fountains of wisdom to gush forth from his, house, from his heart, that then emanate in words of wisdom that comes forth from his, from his tongue. And therefore we see when you sit in the company of the mashayikh or pious elders, then what great effect it has on the heart. One great reason for this is the ikhlas and sincerity embedded in the heart. And amongst the great signs of ikhlas, as the known Misri rahimahullah said that when you do for Allah Ta'ala's pleasure alone, then istiwa'ul madhi wa dhammi min al-ammah. Then whether people praise us or criticize us, it is irrelevant because what we are doing, it is only and solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So very important that we try and bring alive this great action, that whatever we do, it is only and solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. The Fudail rahimahullah ta'ala used to say so beautifully, he says, تَرْكُ الْعَمَلِ مِنْ أَجَلِ النَّاسِ رِيَاءٌ You want to do a good deed, but thinking people will look at me, what will they say? They may praise me and then you leave it. That is riyah. That is doing it for name and fame and show because you have been doing it for Allah's pleasure, so proceed and do it for Allah Ta'ala's pleasure. So to leave a good deed that people will see me and praise me, that is tantamount to riyah. And then he says, وَالْعَمَلُ مِنْ أَجَلِ النَّاسِ شِرْكٌ On the other hand, to do an action for the pleasure of people, for the sake of people, that is shirk, that is ascribing a partner to Allah Ta'ala. What we have to be absolutely wary of is ascribing partners to Allah Ta'ala in our intentions. And he says then, that that person who is protected from these two, from Riyah, doing things for name, fame and show, and protected from shirk, that is ikhlas and that is the person who has been blessed with ikhlas. May Allah Azza wa grant me firstly, all of us the great, the tawfiq inshallah, inculcate this most important of actions that everything is based on, that our intention, our sincerity in our deeds become solely and purely and only for the pleasure, the love and the closeness of Allah Ta'ala.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 کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے اس کے مقابلے میں تجارت کا رشتہ اور نصب کا رشتہ دوستی کا رشتہ اس کے مقابلے میں بہت معمولی اور کم ہے مفادات کا رشتہ وہ بھی بہت کمزور ہے کسی کے ساتھ کسی مفاد اور فائدے کا تعلق ہو جب تک وہ فائدہ حاصل ہوتا رہے گا اس سے تعلق ہوگا جب وہ فائدہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا دشمنی ہوگی لیکن ایمان اور اسلام کی قوت اور بھائی بھائی بھائی بندی اور چارہ کا رشتہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو بہت مضبوط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باڈی ہو اگر اس کے سر میں پاؤں میں تکلیف ہو ہاتھ میں تکلیف تکلیف تکلیف ہو ہو ہو سر میں میں تو پورے بدن محسوس اگر پاؤں میں تکلیف ہو پیٹ میں تکلیف ہو تو بخار آ جاتا ہے پورے بدن کو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نہ افغان منے ترک و تطارے چمن زاد مغل یکم و بہارے تمیز رنگ بو پر ما حرام کہ ماں پر ورد یہ یکم و بہارے کہتے ہیں ہم نہ افغانی ہیں نہ ترکی ہے اور نہ تاتاری ہے ہم ایک ہی پھول کی ایک ہی گلدستے کی پھول ہیں جیسے گلدستے اس کے اندر مختلف پھول ہیں گلدستے کے پھول ہیں اور رنگ اور خوشبو رنگ اور بو کی تمیز اور فرق ہم پر حرام ہے ہم کو ایک بہار نے ایک نو بہار نے پالا ہے جو اسلام کی بہار ہے اسی زمانے میں اسلام کی بہار تھی راشدین کا زمانہ تھا اس کے بعد بنی امیہ کا زمانہ تھا پھر بنی عباس کے زمانے میں بھی کچھ اسلام کی بہار اور رونق رہی اس اسلام کی روشنی اور بہار اور رونق سے ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمائے کرتے تھے اللہ تبارک و نے ہمیں ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ قوت بخشی ہے اور عزت بخشی ہے اسی عزت کو ہم لے کر چلیں گے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا گیا آپ امیر المومنین ہے بیت المقدس جا رہے ہیں بیت المقدس کی عیسائیوں نے کرسچنوں نے یہ کہا کہ جب تک آپ کے امیر المومنین نہ آئے اس وقت تک ہم صلح نہیں کریں گے ان کے سامنے صلح پر دستخط ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے تھے یہ فرماتے تھے جب کسی نے کہا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیں فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں اسلام ذریعے سے عزت بخشی ہے یہ عزت سب سے مضبوط اور یہ عزت سب سے اعلیٰ ہے اور اونٹ پر سوار ہوئے تھے جب بیت المقدس قریب آ گئے غلام کی باری آئی غلام کو سوار کر دیا خود نیچے اتر گئے اس کو انصاف دیں گے ہماری شریعت اور ہمارے اسلام میں انصاف ہے انصاف یہ ہے کہ ہم اپنے رشتے کو نہیں دیکھیں گے انصاف کو قانون کو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت رضی اللہ عنہ جو بدر کی قیدیوں میں قیدی بن کر آئے تھے ان کی بھی فدیہ لیا بلکہ زیادہ لیا تو یہ نہ کہہ سکے کہ اپنے چچے کو اپنے چچا کو مفت میں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے اور جو پانی بچ گیا تو دائیں طرف ابو بکر دائیں طرف اعرابی بیٹھے تھے دیہاتی اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے تھے اپنا بچا ہوا پانی جو پانی بچ گیا تھا اعرابی جو دائیں طرف تھا اس کا حق تھا اس کی پوچھا کہ کیا میں ابو بکر صدیق کو دے دوں جو بائیں طرف بیٹھے انہوں نے کہا اعرابی نے نہیں جی آپ کا ہوا پانی تو پہلے میں پیوں گا ہوگا لہوفی یدی ہی عزیز شریف میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گلاس اور برتن اس کے ہتھیلی میں زور سے رکھا لے لو آپ کا حق اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا ایک حاکم مسلمان ہوا تھا جب اللہ ابن اہم حج کے لیے آیا اور حج میں طواف کر رہا تھا طواف کرتے وقت اس کی جو ادار تھی کیا چادر اس پر ایک مسلمان نے غلطی سے پاؤں رکھا وہ لمبا ہوگا تو اس پر پاؤں پڑ گیا اس نے کہا خود وہ نہ حاکم مسلمان ہوا تھا عیسائیت چھوڑ کر اس نے تھپڑ لگایا پاؤں رکھنے والے کو تھپڑ لگایا بہت سخت تھپڑ لگایا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی حضرت عمر نے ان سے پوچھا جب کیا واقعی آپ نے اس کو تھپڑ لگایا اس نے کہا ہاں اس نے میرے ادار میری چادر پر پاؤں رکھا تھا حضرت عمر نے فرمایا اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ معاف کرے تو ٹھیک ہے اور اگر معاف نہ کرے تو سب پر آپ کو یہ لگائیں گے اس نے کہا ایک عام دیہاتی عام آدمی مجھ کو تپڑ لگا دے میں یہ برداشت نہیں کرتا کہتے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون اور انصاف کو نہیں چھوڑا بعد میں وہ بہت پشیمان ہوا بہت پشیمان اور کہا میری غلطی تھی اور یہ کہا تنصر کو بعد الحق عارا للطمت وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تنسرت بعد الحق میں اسلام اور حق کے بعد نصرانی بن گیا عارن للتمتن ایک تبر کی شرم کی وجہ سے رقما کان فیہا لو صبرت لها ضرر اگر میں صبر کرتا اس میں کوئی ضرر نہیں تو وہ معاف کرتا لیکن میرے اندر تکبر تکبر آ گیا کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو گیا اور کہتے ہیں کہ میں نے جو جاہلیت کی ضد تھی اور قومی فخر کی ضد تھی اس نے مجھے پکڑ لیا میں نے صحیح آنکھ دے دی اور کانی آنکھ عیبدار آنکھ میں نے لے لی صحیح اسلام میں نے چھوڑا اور غلط عیسائیت کو میں نے لے لیا لم صبرت القول الذي قاله عمر کاش میری ماں مجھ کو نہ جنتی اور کاش میں اس اس قول پر بات پر صبر کرتا جو بات حضرت عمر نے فرمائی تو اسلام کی حکومت اور بھائی چارے میں ہم سب الحمدللہ للہ گئے ہیں اور مشرق اور مغرب کے سب مسلمان بھائی للہ فلسطین میں مسلمانوں پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہمارے مسلمان شام میں مسلمانوں پر اتنی فائدی ہے جو آج کل ان پر پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں افغانستان میں برما میں جہاں جہاں مسلمانوں کو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو ہم اپنی مصیبت ہیں یہ مسلمان کی شان ہے اگر مسلمان میں یہ صفت موجود نہ ہو تو اس کو اپنے اعمال پر اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر اسلام کی تڑپ موجود نہیں ایمان کی تڑپ موجود نہیں اپنے بھائیوں کے لیے میں پریشان نہیں ہوتا ہوں معلوم نہیں میرے ایمان میں کیا نقصان ہے اور کتنا نقصان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے بعض لوگ کہتے اس کا نام کنعان تھا بعض لوگ کہتے کوئی اور نام تھا اگر کنعان نام ہو تو اس زمانے میں اگر کوئی کنعان نام رکھے تو کہتے ہیں کنعان کناس ہے جس کے معنی عاجزی کرنا ہے کے معنی عاجزی کرنے والا یہ نام ممنوع نہیں ہے عرب حضرات یہ نام رکھتے ہیں اور یہ جو عرب کے پرانے اجداد گزرے ہیں ان میں سے کسی کا نام کنعان تھا بہرحال وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اہلک یہ آپ کا اپنا نہیں ہے اپنا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ غلط راستے کفر کے راستے پل چل رہا ہے یہ آپ کا نہیں یہ مسلمان آپ کے ہیں جو غریب مسلم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گم شد حضرت جی کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا خراب اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی نبوت کا خاندان نبوت گم ہو گیا یعنی اس سے نبوت والا کام نہیں چلا اور اس نے کہ اصحاب کا فروز چند تو یہ نیکاں گرفت مردم شد اور اصحاب کہف کہف والوں کا کتا چند دن اس نے اچھے لوگوں کا دامن پکڑ لیا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو گیا مردم شد انسان کی طرح ہو گیا حضرت قاضی نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا جو روایت صحیح نہیں صاحب کہ کتا آخرت میں اور جنت میں جائے گا انسانوں کی طرح یہ روایت صحیح نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا بیل جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دمبا جنت میں جائے گا اور اسماد کا کتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہد ہد یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن تفسیروں میں اور تفاصر میں لکھی ہے اسی کی وجہ سے قائدی نے یہ فرمایا کہ دیکھو اچھے لوگوں کی صحبت میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا تو قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا اچھے انداز میں فصل وحم باسطن ذراعے بن وسیط صاحب کے کتے نے اپنے پاؤں کو پھیلایا تھا بل وسیط غار کی چوکٹ پر اور غار کی منہ پر اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی کمپنی کے ساتھ بیٹھیں گے اچھی مجلس میں بیٹھیں گے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اس کی مثال کیسی ہے جیسے اور خوشبو اور مشق اور انبر کی مجلس آجدار کی دکان ہو آجدار اور خوشبو والے کی دکان پر جائیں گے آپ اس میں سے خرید لیں گے یا تھوڑا سا مفت میں آپ کو دے دے گا جیسے والے بھی کہتے تھوڑا سا لگاؤ تاکہ میں دیکھوں اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کی خوشبو محسوس کریں گے اچھے لوگوں کی مجلس میں جائیں گے تو یا تو آپ علم اور کو خریدیں گے خریدنے کا مطلب یہ ہے شاید بعد میں کسی چیز کا کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس کو گھر لے جاتا ہے اور گھر میں لے جا کر کے کچھ کافی مدت تک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اگر آپ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ گئے اور ان سے وظائف سیکھ لیے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ سیکھ لیا اور اچھے اعمال سیکھ لیے اچھی طرح پھر جب ان کی مجلس سے جدا ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے گھر میں بھی آپ کا کام آئے گا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے کام آئے گا مدرسے میں بیٹھ کر میں جہاں جہاں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ یہ پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو تھوڑا سا دے دے گا یا آپ کے ہاتھ پر لگا دے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ہفتے میں ایک مرتبہ مجلس میں آتا ہے یا روزانہ کوئی مجلس ہوتی ہے اس میں شرکت کرتا ہے اور پھر اس کا اثر کچھ دیر تک رہتا ہے مکمل نہیں سیکھتا مکمل نہیں سیکھتا اس لیے کچھ دیر تک اس کا اثر رہتا ہے اس کے بعد اثر ہو ختم ہو جاتا ہے پہلا آدمی اس نے عطر کی شیشی خریدی کی شیشی خریدی کی شیشی خریدنے کے بعد وہ لمبی مدت تک اس کو استعمال کرتا رہتا ہے یہ پہلا نمبر ہے دوسرا نمبر یہ ہے کہ بس لگایا اور ایک گھنٹہ دو گھنٹے تک یا کچھ مدت تک اس کا اثر تھا پھر ختم ہو گیا اور تیسرا یہ دکان میں داخل ہوا اور خوشبو محسوس کی اور پھر چلا گیا اسی طرح جو تصوف والے حضرات ہیں اس کی بھی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو کاملین کامل دوسرے وہ جو متوسطین ہیں درمیانی طبقے کے ہیں تیسرے وہ جو ناقصین ہیں کمزور ہے ضعیفین ہے جو کاملین ہے انہوں اپنے شیخ کے پاس رکھ رہ کر انہوں نے پورا خزانہ لے لیا اور جو شیخ کے پاس تھا وہ اپنے کامل مرید کو دے دیا دینے کے بعد اس کے پاس خزانہ آیا اس کے پاس خوشبو آئی وہ خوشبو خود بھی استعمال کرتا ہے دوسروں کو بھی تقسیم کرتا ہے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے ان کو چالیس سال کے بعد خلافت کی تھی چالیس سال وظائف اور شلاثت فرماتے ہیں اور ایسی اسلام ماشاء اللہ فرمائی کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی آج بھی اپنی سلامی خدمت میں جاتے تھے ان کی ملاقات کے لیے فلان جگہ شاگرد ہے ان کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے فلان جگہ شاگرد ہے سہارنپور میں اور دیوبند میں اور جب مناظرے والے گفتگو اور باتوں پر آتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کاملین کی مثال کیسی ہے جیسے عطر کی خوشبو اور مکمل طور پر اس کے ساتھ سب کچھ آ گیا پھر وہ خزانہ ہے خود بھی استعمال کرتا ہے دوسرے کو بھی دیتا ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے اور پہلے زمانے میں صوفی حضرات اس پر اصلاح فرماتے تھے مکمل طور پر آدمی کو کمال تک لے جاتے تھے اور حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک شعر کہا میرے لیے کہ تو مکمل از کمالی کیستی تو مجمل از جمالی کیستی آپ جن کے کمال کمالات سے مکمل ہو چکے ہیں ان کے جمال اور خوبصورتی سے مزین اور خوبصورت ہو چکے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں یہ کہوں لیکن میں نے نہیں کہا کہ من مکمل از کمال حاجیم من مجمل الجمال حاجی میں مکمل حضرت حاجی امداد اللہ سچی رحمت اللہ علیہ کے کمالات میرے اندر آ چکے ہیں اور انہوں نے اصلاح فرمائی اور میں انہی کی جمال کے مزین ہو چکا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب اپنے شیخ کے پاس تھے تو اپنے شیخ نے خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے ان کی ایسی اصلاح فرمائی کہ ایک مرتبہ حضارف المعارف جو سہروردی کی کتاب ہے وہ لکھ رہے تھے حضرت پیر صاحب نے مرشد نے ان کے حوالے کیا تھا کہ یہ لکھنے اس میں ایک لفظ غلط تھا وہ چھاپ کا زمانہ نہیں تھا تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا حضرت یہ لفظ غلط ہے اس میں لکھتا ہوا غلط ہے مرشد صاحب ناراض ہو گئے اور اتنے ناراض ہو گئے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تنگ ہو گئی جیسے کوئی خودکشی کے لیے تیار ہو اس طرح بن گئی تو بڑی مشکل سے پھر راضی ہوئے اور پھر فرمانے لگے اگر کوئی بالکل غلط لفظ ہو تو پھر بھی میں نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے اب اگر کوئی کہے غلط کو تو غلط کہنا چاہیے کوئی لفظ غلط ہو تو غلط کہنا چاہیے لیکن مقصود اصلاح نہیں اور اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ غلط ہے یعنی میں بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں میرا ذہن بہت اونچا ہے اور یہ غلط ہے ایک عالم دین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے مرید بن گئے حضرت نے فرمایا آپ کے لیے شرط یہ ہے آپ نہ بولیں گے اور نہ خط لکھیں گے چپ خاموش بیٹھے رہیں گے اب جو علماء حضرات حضرت مولانا شرفی خان کے پاس بیٹھے تھے تو کسی مسئلے پر بہت شروع اب وہی مولانا صاحب بولنے لگے جن کو منع فرمایا تھا وہ بولنے لگے حضرت تھانوی نے فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ انہوں نے کہا حضرت میں بھول گیا تھا فرمانے لگے اٹھ جاؤ بھولنے کی بات چھوڑ دو فل فور جب اٹھی اور واپس آئے تو حضرت کہنے لگے حضرت میں معافی مانگتا ہوں میں بالکل بھولا نہیں تھا مجھے یاد تھا کہ آپ نے مجھے منع کیا ہے لیکن میرے دل میں آیا کہ یہ سب اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں اگر میں کچھ نہیں بولوں گا تو یہ سمجھیں گے کہ یہ جاہل ہیں اس لیے میں بولا کہ اپنے آپ کو عالم ظاہر ہے حضرت نے فرمایا اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ وہ حضرات وہ بیماری کو سمجھتے تھے کہ کون سی بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے اس لیے ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کی کوئی کتاب کوئی تحریر تھی اور ان کے مرید اور خلیفہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے تھے کتاب کو نقل کر تھی تو ایک لفظ غلط لکھا ہوا تھا تو حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب سے فرمایا حضرت یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا کیسے یہ نہیں فرمایا غلط ہے حضرت یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا کیسے ہے حضرت حاجی صاحب بہت خوش ہو گئے ادب والے الفاظ استعمال کیا یہ جو علم کا خنات ہے علم کی وجہ سے شیطان آدمی سے کہتے تم تو بڑے ہو تم اونچے ہو تکبر میں مبتلا کرتا ہے کسی کو نکالنے کی فکر کرتے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عطار کی دکان پر آنے والی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک خریدنے والے ہوتے ہیں جن کو روت کی بوتل دے دی لے اور اگر کوئی مولوی صاحب ہے تو اس کو مفت میں دے دیں گے لیکن دے دی لے جاؤ تو دوسرا وہ ہے جو لگا دے تیسرا وہ ہے جو خوشبو محسوس کرے ایک ہیں جنہوں نے خزانے کو حاصل کیا خزانے کو تقسیم کر رہے تھے جیسے میں نے مثال پیش کی ہمارے حضرت محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے ہمارے اکاگر حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لمبی مدت مولانا کو پوری کی خدمت میں رہی اور اتنی خدمت کہ اتنی خدمت نہ کوئی بیٹا کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے اور حضرت مولانا عبد الغنی صاحب اور حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب یہ حضرات تو دن رات ذکر میں مشغول رہتے ہیں بہت نازک مزاج ہوتے ہیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ان کی مزاج کے موافق چلنا مزاج کے موافق خدمت کرنا بہت مشکل کام اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو پوری دنیا میں چمکایا اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان دین کا کام اور تصور کا کام لیا اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہو گئے اور کے مراحل سے پہلے سے طے کر چکے تھے بس جلدی ان کو خلافت مل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام میں لگایا پھر حضرت مولانا ابرا الحق صاحب اپنے مریدین اور متعلقین کو جو ان کی درخواست کرتے تھے حضرت حکیم صاحب کے پاس بھیجتے تھے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا کامل بننے کے لیے محنت کی ضرورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں محنت کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راستوں پر چلاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچاتے فرماتے ہدایت کے دو معنی ہیں ایک ہدایت کے معنی راستہ بتانا ایک ہدایت کے معنی راستہ پکڑ کر پہنچانا راستہ پکڑے ہوئے لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو پہنچاتا رات کو ہم ایک جگہ جا رہے تھے یہ فون کر رہے تھے کہ ہم کہاں آئیں گے آپ راستہ بتا دیں تو میں نے مزاح ان سے کہا کہ بھائی ہدایت کی پہلی چل رہی ہے یا ہدایت کی دوسری ہدایت کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ آپ سے کہیں گے ڈر کیا یہ ہدایت کا پہلا طریقہ ہے ادھر چلو ادھر چلو اور ہدایت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کار لے لا کر کے کسی گراج میں آ جائے اور وہ آگے آگے ہم اس کی یہ ہدایت کی بولنا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں اور ان کو کامیابی دیتے ہیں روایات و حادیث میں آتا ہے جس وقت اذان کی بات چیت ہو رہی تھی یعنی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے تو کس طرح بلایا جائے تو بعض لوگوں نے کہا میں ہے کہ ہم گھنٹی بجائیں گے ایک لکڑی پر دوسری لکڑی بجائیں گے جیسے کرسچن کرتے ہیں تو لوگ جمع ہوں گے نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے اس کو رد کیا گیا کہ عیسائیوں کی چیز ہے اور سب لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا دوسری جماعت نے کہا کہ ہم بھوک بھوک سینگ کی شکل میں ایک چیز ہوتی ہے مڑی ہوئی اس کو پھونکتے ہیں اور اس سے ایک لمبی آواز نکلتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جیسے یہاں کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا تو ساؤتھ افریقہ میں تو اس زمانے میں سب نے بھوک کو دیکھا ہر ایک منہ میں وہ ہوتا تھا مینڈک کی طرح آواز ہوتی ہے یہ بتایا گیا کہ یہ تو یہ چیز ہے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا پھر کسی نے کہا آگ جلائیں گے آگ کو دیکھ کر لوگ آئیں گے تو کہنے لگے یہ تو مجوسیوں کی چیز ہے اس لیے کہ مجوسی سورج کی عبادت کرتے ہیں آگ کی عبادت کرتے ہیں اور دو معبود مانتے ہیں خیر کو پیدا کرنے والا معبود اس کو یزدان کہتے ہیں اور شر کو پیدا کرنے والا معبود جو ان کی نزدیک کا غلط عقیدہ ہے اس کو اہرمن کہتے ہیں ایک مجوسیوں کی علامت ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو رات کو دیکھیں گے دن کو نہیں دیکھ سکتے مشکل سے نظر آتی ہیں اور آگ کے لیے تو روزانہ پھر کسی پہاڑ پر جا کر کے آگ کو روشن کرنا پڑے گا ان تمام باتوں کو رد کیا گیا تو مسلمان منتشر ہو گئے چلے گئے کہ چلیے ابھی کوئی مشورہ نہیں ہوا اور جب تک کوئی نئی بات نہیں آئی جب تک کوئی نئی بات طے نہ ہو تو ہم کا اعلان کریں گے نماز جمع کرنے والی ہے تم جمع ہو جاؤ لوگ پہنچیں گے رات کو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جو صاحب الاذان ہے وہ اتنے متفکر اور پریشان تھے خزان کے معاملے میں بہت پریشان تھے کہ کیا کرنا چاہیے کہ سب لوگ گھر چلے گئے اور وہ مسجد میں رہ گئے اور مسجد میں ہی فکر سوچتے سوچتے ان کو نیند آ گئی اور نیند میں خواب میں دیکھا ایک شخص آیا اس کے ہاتھ میں وہ فرشتہ تھا اس کے ہاتھ میں ناقوس یعنی وہ گھنٹی کی شکل ایک لکڑی کو یا ایک لوہے کو دوسرے لوہے پر مارتے ہیں عبداللہ ابن زید نے ان سے کہا خواب میں بھائی یہ کیا ہے اس نے کہا ناقوس ہے اس کو ناقوس کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ بیچتے انہوں نے فرشتے نے کہا جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا آپ کیا کریں گے اس کو ہم بجائیں گے تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں تو اس آدمی نے کہا میں آپ کو اس کی بہتر کو چیز نہ بتاؤں بتا دیجیے اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر اکبر اکبر یہ پوری اذان اور اقامت سنائی یہ اٹھ گئے دوڑتے دوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے پورے کلمات ان کو یاد تھی اس لیے کہ یہ تو اللہ تبارک و نے فرشتی کے ذریعے سے نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچا خواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن آپ بلال رضی اللہ عنہ کو بلائیں جو کلمات آپ نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں وہ کلمات آپ ان کو بتا دیں اور وہ یہ بول بولتے رہے کرام فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو منتخب کرنے کی دو وجہ تھی ایک تو یہ جو حدیث میں مذکور ہے فَإنَّهُ أَنْدَى سوتن ان کی آواز بہت اونچی اور بلند ہے اس لیے ان کو یہ کلمات سکھانے اور دوسری بات یہ کہ بلال رضی اللہ عنہ عزر فعزز بإعلان توحید کے معاملے میں ان کو بہت سخت سزائیں دی گئی توحید کی وجہ سے ان کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھے گئے اور انگارے ان کے بدن کے نیچے ان کی پیٹ کے نیچے رکھے گئے توحید تو اعلان توحید کے اعلان کے ساتھ ان کو عزت بخشی گئی اللہ نے ان کو یہ عزت بخشی اور یہ جو اذان ہے یہ حقیقت میں پوری دین کی دعوت ہے اس لیے ومن احسن ممن دعا الى اللہ کون ہے سب سے اچھا اس سے دعا الى ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے وعمل صالحا اچھا عمل کرے وقال اننی من المسلمین اور یہ کہے میں تابدار ہوں تو احسن قولا جو سب سے بہترین بات اور دعوت دینے والا ہے اس میں موزن شامل ہے مفسرین نے لکھا موزن بھی داعی ہے یہ پوری حی الفلاح پوری دین کی دعوت کامیابی کے لیے آ جاؤ کامیابی پوری دین میں جماعت والے احباب کہتے ہیں ہماری اور آپ کی کامیابی پوری دین پر چلنے میں ہے اس سلسلے میں بات چیت ہوگی یہ بیان فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو دعا ہے اس دعا میں بھی پوری دین کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن اذان بولتا ہے اذان پڑھتا ہے تو تم اس طرح پڑھو جیسے وہ پڑھتا ہے یعنی وہ اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک جو پڑھتا ہے وہ تم پڑھ لو تو اس میں کسی دل میں اگر یہ اعتراض آ جائے کہ جب وہ کہتے حیا ہم بھی کہتے حیا نماز کے لیے آ جاؤ ہم کہتے نماز کے لیے آ جاؤ یہ تو مذاق بن جائے گا وہ کہتے حیا الفلاح کامیابی کے لیے آ جاؤ ہم کہتے کامیابی کے لیے آ جاؤ تو یہ جواب کیسے بنتا ہے جواب تو یہ بنے گا وہ کہے گا حی علی الصلاح یہ کہتے جی میں حاضر ہوں یہ جواب ہے حی علی الفلاح جی بالکل حاضر ہوں آ رہا وہ کہتے ہیں حی علی الصلاح یہ بھی کہتے ہیں حی علی وہ بھی کہتے ہیں فلاح یہ بھی کہتے ہیں حی علی الفلاح اس میں اصل میں وعدہ ہے میں بھی کہتا ہوں حی علیہ السلام میں نے حی علیہ السلام کو اپنا مشن بنایا میں نے حی الفلاح کو اپنا مشن بنایا اس لیے میں اپنے نفس کی بھی کہتا ہوں کہ نماز کے لیے آ جاؤ اور دوسروں کی بھی کہوں گا کہ نماز کے لیے میں اپنی نفس کی بھی کہتا ہوں کامیابی کے لیے آ جاؤ دوسروں کے لیے بھی کہوں گا دوسروں سے کہوں گا کامیابی کے لیے آ جاؤ تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے دعوت تبلیغ کا مشن جماعت کا مشن اس مشن کو چلانے اور اس مشن پر چلنے کا پکا وعدہ ہے اب اس وعدے کو ہم پورا کریں یا نہ کریں وہ تو ہماری اپنی کمی ہے لیکن ہے وعدہ اور ایک دوسری روایت میں جو مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے جب مؤذن کہتا ہے اور مؤذن خزان دیتا ہے تو جب علی الصلاح اور حیا الفلاح پر پہنچے تو اس وقت سننے والا یہ کہے لا لا حول حول ولا ولا قوت الا قوت پھر اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو اور ذہن کے اندر یہ بات آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو کوئی خوفناک چیز دیکھ کر لوگ پڑھتے ہیں لا حول پڑھو خوفناک چیز کو دیکھتے ہیں لا حول ولا قوت آپ نے کیسی بات کہی مثلا مجھے کوئی کہے تم چور ہو میں کو لا حول ولا قوت الا بالله یہ کیسی بات کرتا ہے تو لا حول ولا قوت الا بالله اس وہ وہاں کیسے فٹ ہو سکتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو کہتے ہیں کہ یہ یوں فٹ ہو سکتا ہے یہ حی علی الصلاح اور حی علی الصلاح اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے نماز کے لیے دعوت کو مشن بنایا میں نے کامیابی کی طرف بلانے کو اپنا مشن بنایا یہ بہت مشکل کام ہے اور اس مشکل کام کے لیے میں یہ کہتا ہوں لا حول ولا قوت اے اللہ لا حول غلط کاموں سے ہٹنا نہیں ہے ولا قوت اور عبادت کی قوت اور توفیق نہیں ہے اللہ بلّہ مگر اللہ کی توفیق دینے سے میں یہ کہتا ہوں اور یہ پڑھتا ہوں کہ نماز کے لیے میرا جانا نماز کے لیے دوسروں کا بلانا اور دین اور کامیابی کے لیے لوگوں کو بلانا بلانا تو میرا کام ہے یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ طاقت اور توفیق دینا آپ کا کام ہے تو اپنا کام کروں گا لیکن آگے توفیق دینا آگے اس کی دل میں ڈالنا آگے اس کے دل کو تبدیل کرنا یہ یا اللہ آپ کا کام ہے میرا کام ناقص ہے یا اللہ آپ کا کام کامل ہے آپ اس کے دل کو بدل دے اس کو لائیں دیکھو یہ آ گیا اس کو کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے یہ توکل ہے جو متوکل ہے وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے جو غیر متوکل ہے وہ اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے اسباب میں نے اختیار کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو آپ پھیر دیں اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آدمی کیا دعا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھیے اللہ مرف الدعوة السامة اے اے اللہ رب هذه یہ دعوت جو کامل اور مکمل دعوت ہے تو یہ دعوت ہے اس میں توحید بھی ہے اس میں رسالت بھی ہے اس میں سولاد بھی ہے نماز اس میں کامیابی بھی ہے یہ کامل دعوت ہے اور میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں رب اے رب دعوت اقتامہ پوری دین کی دعوت پوری دین کی دعوت کا یہ وعدہ ہے اور سلاد القائمہ اور خصوصاً وہ نماز القاعمہ جو نماز ہونے والی ہے یا القائمہ جو نماز ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اس میں بھی پورا دین آگے دعوت القامہ پورا دین محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے وہ درجہ مناسب نہیں ہے مگر ایک شخص کے لیے اور شاید وہ میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسیلہ سے مراد ہے وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا ہے اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے استاد حضرت مولانا عبد الرحمان کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو حضرت رحمت اللہ علیہ کامل پورے فرماتے تھے کامل ہے پورے ان سے پوچھا کہ حضرت جب یہ درجہ اور یہ مرتبہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا ہے تو پھر ہماری دعا کی کیا ضرورت تو حضرت نے فرمایا حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے کہ اصل میں اس میں ہماری دعاؤں کا اس مرتبے کے ملنے میں ہماری دعاؤں کا بھی دخل ہے ہماری دعا بھی اس کے لیے سبب ہے اور میں کہتا ہوں فقیر کے وہ مرتبہ اس طرح مرتبہ ہے کہ وہ حضور کو ملے گا لیکن جتنی دعائیں ہوں گی وہ مرتبہ بلند ہوگا جتنا مرتبہ بلند ہوگا ہمارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہو تو امت کا مرتبہ بھی بلند ہے اور وسیلہ کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے محمد الوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے ثواب الوسیلہ دے وسیلہ بننے کا ثواب جو درجہ ہے تو درجہ حدیث میں آتا ہے لیکن لفظ کا مطلب کیا ہے وسیلہ اگر کوئی کہے بھائی درجہ کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں درجہ کے لیے تو درجہ کا لفظ مرتبہ کا لفظ ہے رتبے کا لفظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ ملتا ہے اس کے لیے وسیلہ کے لفظ کا کیا تعلق ہے ساتھ اصل میں لفظ اور مطلب میں لفظ اور معنی میں کنیکشن تو ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثواب ثواب الفصیلت الفصیلت اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب دے اس لیے کہ وہ ہم سب کی نمازوں اور عبادت کے لیے وسیلہ بن گئے اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نماز کیسے پڑھتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ ہوتی تو ہم روزہ کیسے رکھتے ہم تلاوت کیسے کرتے کچھ بھی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خیر کے کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے وسیلہ ہے اور جو وسیلہ ہو تو اس کو سب کا ثواب ملے گا اس لیے کہ سب کا وسیلہ ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن صلح و اجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایا من سن سنتا حسنتا جس نے کوئی اچھا طریقہ چلایا اس کو اجر ملے گا اور جو عمل کرنے والا ہے اس کا اجر بھی اس کو ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی نمازی نماز پڑھتے ہیں کامیابی کا کام کرتے ہیں سب کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اور جب پورا ثواب ملے گا تو یہ ہے الوسیلہ بہت اونچا درجہ اس لیے فرمایا وزیلا جب ہم دعا کریں گے تو اس کی برکت سے فضیلا فضیلہ کا مطلب پیار کرتے ہیں المرتبہ زائدہ جو مرتبہ ہے اس کو اور بڑھا دے محمد الوزیر اور مقاما محمودا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچائے جو مقام شفاعت ہے الذي وعدته جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہے انك لا تخلف المعاد بھی بات روایات میں آیا ہے اور بعد احادیث میں آیا ہے سنن بے حقی وغیرہ میں اور اس میں بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں آت محمد مل وسیلت الفضیلت درجت رفیع حضرت مولانا قرآن الحق صاحب وغیرہ فرماتے تھے یہ لفظ ثابت نہیں ہے درجر رفیعہ یہ دعا میں شامل نہیں اور یہ عمل اليوم ابن سنی کی کتاب ہے اس میں یہ لفظ ہندوستانی نسخوں میں ہے درج لیکن جو عرب سے نسخے چھپتے ہیں اور جو اس کتاب کی مخطوطات ہیں ان میں یہ لفظ نہیں ہے یہ لفظ کسی نے پڑھا ہے بہرحال یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک یہ ہے کہ آدمی خزانہ لے لے اور اس کو تقسیم کرے جیسے ہمارے اکابر حضرت شیخ الحجیت رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے حضرات تو ایک یہ جو متوسطین ہے متوسطین کے پاس خزانہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا اتنا ہو کہ اپنا گزارا کرتا ہے دوسروں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں اپنا گزارا ہو رہا ہے جیسے خوشبو لگائی اس کا اپنا گزارا ہو گیا گھر تک جا جاتا ہے تو اس کے پاس ہے تو یہ جو یہ گزارے والے ہیں تھوڑا سا ذکر سیکھ لیا بس ذکر گھر پر بھی کرتے ہیں باہر جا کر کرتے ہیں مسجد میں آ کر ذکر کرتے ہیں لیکن وہ مکمل کمال اخلاق عائدات اور جو بزرگوں کی تمام صفات ہے اس کو حاصل نہیں کیا یہ بھی اچھا درجہ ہے لیکن یہ دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا لگایا لگایا نہیں خوشبو محسوس کی یہ وہی ہے جو مجلس میں آئے اور خوشبو محسوس کی اور باہر جا کر چکی یہ بھی بہت بہتر اور اچھا مرتبہ ہے لیکن ان دو کی طرح نہیں ہے تو یہ تو حدیث شریف آپ نے بار بار سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا بہم کیا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لوگ ذکر کے لیے بیٹھے تھے ان سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں فرمایا میں نے آپ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ اوپر بدگمانی کرتا ہوں کہ خواب کیسے بیٹھے ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مجلس میں آ کر تشریف لا کر پوچھا تم کیا کر رہے ہو اور فرمایا کہ میں نے اس لیے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو بہترین اور اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں سیارتن اور وہ فرشتے گھومنے چلنے پھرنے گھومنے والے فرشتے ہیں وہ فرشتے کیا کام کرتے ہیں جب بجالے سے ذکر ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جب ذکر کی مجلس ان کو مل جاتی ہے جیسے الحمد الحمدللہ ذکر کی مجلس ہوگی تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے لیکن پھر بھی ذکر کرنے والوں کے مرتبے کو بلند کرنے بیان کرنے کے لیے پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے مجلس ہوئے تم وہ کیا کر رہے تھے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تصویر تحلیل تکبیر تقبیر دعا یہ تبلیغ والوں کے چھ نمبر ہے تو تصوف والوں کے چھ نمبر پر عمل کرتے تھے تصویر سبحان اللہ پڑھتے تھی تکبیر اللہ اکبر پڑھتے تھے تحلیل لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور کچھ نہ آئے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اوپر جانے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بس عرش تک یہ کلمہ پہنچتا ہے یہ کلمہ گناہوں کو دھونے والا ہے یہ بھی اسی روایت میں مشہور ہے لا لا لا زمبن زمبن گناہ کو نہیں چھوڑتا اور اس کے لیے اوپر جانے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سیدھا عرش تک پہنچتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور استغفار پڑھتے تھے استغفر اللہ یہ کلمات پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا مانگتے تھے جنت کو مانگتے تھے اور دو سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو انہوں نے مانگا میں نے ان کو دے دیا پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ ویسے ایک آدمی گزر رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے نمبر تین میں شامل صرف خوشبو محسوس کرنے کے لیے آئے تھے اللہ تبارک فرمائیں گے کومل یشکا بہم جلیس یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا شکاوت اور بدبختی کا شکار نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قیادت و کامیابی عطا فرماتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی فرماتے تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ جو شعر والے شعر میں کہتا ہے کہ تھوڑی دیر مجلس میں اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ سو سال کی عبادت کی جو بغیر ریا ہو اس سے بہتر ہے اس کا کیا مطلب فرما یہ سمجھ میں نہیں آتا تھوڑی دیر بیٹھنا یہ بہتر ہے سو سال کی عبادت حضرت مولانا شرف علی خان فرمایا کہ ٹھیک ہے اس لیے کہ وہاں بیٹھتے ہیں تو اس کو سعادت اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا لا یشخا خطم چلی سو بیٹھنے والا نہیں ہے سعادت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اگر کوئی عبادت کرتا ہے باہر تو اس کے پاس سرٹیفکیٹ کی ضمانت نہیں یہاں سرٹیفکیٹ مل جائے بہرحال میں یہ آج کر رہا تھا کہ اسلام اور ایمان کی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں مسلمان اور سب مسلمان ہمارے بھائی بھائی ہیں ذکر کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمارے بیٹھنے کو آنے کو قبول فرما دے اور جو حدیث میں نے سنائی لا بہم جو کم کم کم سے مرتبہ ہے یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اس زمانے میں ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ تیری محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں اور حقیقت اس کو تو کر دے میں سورج لے کے آیا ہوں یہ جو ظاہری صورت اور شکل ہم نے بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقت کا درجہ دے دے اس کو واقعی حقیقت میں تبدیل فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی معمولی عمل کو بہت بڑا بناتے ہیں امام غزالی رحم اللہ کے قلم سے لکھنے کو جس نے سیاہی کو روک دیا قلم کو روک دیا اور مچھی نے چوس دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل کو قبول فرمایا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 ہمارے گناہوں کو معاف کرنا رب کریم گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے تعاد کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت فرما دے ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دے ہماری جاہی اور باہی گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما دے ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرما رب خیر اور وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا اور وہ شر جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں فرما دے ہماری طرف سے ہمارے مشائق ہمارے اساتذہ ہمارے والدین وفات پا چکے ہیں یا رب کریم سب کو درجات بلند فرما دے رب کریم ان کے فیوس کو ہمارے ساتھ شامل شاگرد رب کریم جو ہمارے بزرگوں میں حیات ہیں ان کی قدر شناسی کی توفیق نصیب ان کے اکرام کرنے کی توفیق فرما دے دیر ہمارے سر پر قائم اور دائم فرما دیں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں پر رحم فرما دیں اسلام کا جھنڈا سر بلند فرما دیں مسلمان جو ہے مصیبتوں میں مبتلا ہے یارت بھی کریم ان کو اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں سے بچا دے اور ان مصیبتوں سے نکال دیں رب کریم ظلم کرنے والوں کو ہدایت دے دے ہدایت ان کے مقدر میں تو ان کو نیست نابود کر دے مسلمانوں کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے اچھے حکمران ان کو نصیب فرما دے رب کریم اس مجلس ذکر کو قبول فرما دے رب کریم اس کے اثرات کو باقی رکھنی کہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اور اپنے فضل سے ان کے اثرات کو باقی رکھے کریم ہماری بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کو ادب نصیب فرما دے ہمارے بچوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے طلبا کو کامیابی سے ہم کنار فرما دے اور اساتذہ اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں ہے رب کریم پوری دنیا میں شیطانی طاقتوں کو کمزور کر دے پست کر دے رب کریم رحمانی طاقتوں کو ترقی عطا فرمانے کے حالات میں برکت عطا فرمانے آرام سے سب کی حفاظت فرمانے کے حسد کے بدپاؤ کی بدفائی سے شریروں کے شرط فتنوں کے فتنوں سے چوروں کی چوریوں سے ڈکیتوں کی ڈکیتیوں سے نظر بادوں کی نظر بد سے اور حاسدین کے حسد سے سب کی حفاظت فرما دے رب کریم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما دے طاہرین کی صحت سے اور ہر قسم کی آفات اور بنیاد سے حفاظت فرما دے جن گھروں میں خلفشار ہے اس کو الفت اور محبت میں تبدیل فرمانا ہے رب کریم جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو ہدایت والے پر اپنے فضل پر اچھی صفات اور اچھی عادات ہمارے اندر پیدا فرما دے پوری عادتوں سے اوساف سے ہم سب کو پاک اور صاف فرما دیں رب کریم کثرت تلاوت کثرت درود شریف کثرت ذکر کثرت استغفار کثرت دعا کی توفیق نصیب فرما دیں ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرما دیں اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم اور دائم فرما دیں جہاں جہاں پوری دنیا میں مدارس خانقاہوں اور عبادت خانوں تو تبلیغ مراکز کی ضرورت ہے رب کریم وہاں اپنے فضل سے انتظام دیں پوری دنیا میں حق کی مساجد معابد خانقاہیں تبلیغ جماعت دینی تنظیمیں سب کی حفاظت فرما دے سب کو ترقی عطا فرما دے ہماری رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما تو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا پیدا فرما دے رب کریم جو محفوظ ان جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کی شکل پیدا فرما دے حافظوں میں علم و عمل میں برکت عطا فرما دے بیمار جو دوست و احباب میں یا مجمع میں بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عطا فرما دے اللہ شفا کامل عاجل دائم مسلم رہتا کرنا ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرمانا انہوں نے یہاں انتظام فرمایا ہے یا رب کریم اس کو قبول فرما دیں اور اس کو دین کی تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیں اے رب کریم ہر مسجد میں تمام مساجد میں عوام کے درمیان اور علماء کے درمیان اور انتظام والوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی شکلیں پیدا فرما دے اور قائم اور دائم فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیں مسلم Inshallah, next week, Majid, will be at the Majid. Breakfast is prepared upstairs. That is our time to